حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال کی طرح بچاؤ کا ذریعہ ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستائیس